سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے کسی میت پر تین دنوں سے زیادہ سوگ منانا حلال نہیں ہے سوائے خاوند کے حدیث نمبر تین ہزار اکیانوے مسند احمد